ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا